السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورت الملک آیت نمبر ستائیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما رأوه زلفتا سیر الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا هذا الذي كنتم به تدعون جب یہ لوگ اس وعدے کو قریب تر پا لیں گے یعنی کہ قیامت دیکھ لیں گے اس وقت ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور یہ کہہ دیا جائے گا یہی ہے جسے تم طلب کیا کرتے تھے یعنی کہ عذاب جب وہ دیکھیں گے قیامت کے دن کا اتنی ہولناک کی دہشت تو ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی قرآن میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی عذاب ہے جس کے بارے میں ہمیں ہمارے نبی بتایا کرتے تھے اور اس کے ساتھ انہیں کہا بھی جائے گا کہ دیکھ رہے ہو تم یہ وہی ہے جس کی تمہیں دنیا میں جلدی ہوتی تھی تم کہتے تھے کہ وہ کب آئے گی وہ گھڑی جس کا آپ ہمیں بتا رہے ہیں صدق اللہ العظیم